بن جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا لہذا ان کی عادات کو جو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا نبی اِسلاط اسلام کے قول کو حدیث کہتے ہیں اور آپ کی عادت مبارکہ کو آپ کی سنت کہتے ہیں تو سنت پر جو آدمی چلے کیا مطلب کہ آپ کی عادات مبارکہ جیسی تھیں ویسی اپنی عادات بنانے کی کوشش کریں ہر کام اسی طرح کرنے کی کوشش کرے جس کام جس طرح سے نبی اسلام نے اس کام کو کیا اس کو اتباع سنت کہتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں انبیاء کرام دنیا میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی ان کے مطابق لیں بنائیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی کو کوئی کپڑے کا ڈیزائن پسند ہو اور وہ درزی کو جا کر وہ کپڑا دے کہ بھائی یہ نمونہ ہے اور یہ کپڑا ہے تم اس کپڑے سے اس نمونے کا مجھے کرتا بنا کر دو اب جب وہ واپس لے گا تو تبھی پسند کرے گا قبول کرے گا جب کہ اس کا بنا ہوا کپڑا نمونے کے بالکل مطابق ہوگا اور اگر نمونے کے مطابق نہیں تو وہ غصے ہوگا کہ آپ نے کیوں کام خراب کیا بس یوں ہی سمجھیے کہ اللہ ہر بلزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں نمونے کے طور پر بھیج دیا اور مخلوق کو بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اب تم بھی اگر چاہتے ہو کہ میری محبت میں حاصل ہو تو تم ان جیسی اپنی زندگی بناؤ لہذا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے کی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر ہوگی تو قابل قبول اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دے تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر کام ہم نے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے حتیٰ کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا گفتار رفتار کردار ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے یہ ہماری کیفیت ہو جائے اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں تو عورتیں اپنے جسم کے جس حصے میں جیولری پہن لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ خوبصورت بن گیا مثلا انگلیوں میں اگر اس نے رنگ ڈال لی تو سمجھتی ہیں کہ ہماری انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی اگر انہوں نے بازوں میں چوڑیاں لے لیں سونے کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب بازو خوبصورت لگیں گے گلے میں کوئی ہار ڈال لیا سمجھتی ہیں گلا خوبصورت نظر آئے اسی طرح کانوں میں کوئی زیور ڈال لیا کان خوبصورت تو وہ یوں محسوس کرتی ہیں کہ جسم کے جس عزو پر ہم نے زیور سجا لیا وہ عزو زیادہ خوبصورت نظر آئے بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو پر نبی اسلام کی سنت کو سجا لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے چنانچہ جس نے جس سنت پر عمل کیا مثلا اس نے سر کے بالوں میں کنگھی کرنی ہے اب اگر وہ درمیان میں سے مانگ نکالتا ہے سنت کے مطابق تو اب اس کا سر اچھا لگ گیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو گیا اگر وہ رات کو سرما ڈالتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں پسندیدہ ہو گئی اگر وہ مسواک کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو منہ خوبصورت ہو گیا اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں آزاد کو رضو میں دھوتا ہے تو یہ سب آزاد اللہ کی نظر میں پیارے ہو گئے اگر اس کا لباس سنت کے مطابق ہے تو اب اس کا لباس اللہ کی نظر میں پیارا ہو گیا تو سنت کے مطابق ہر کام کرنے سے اس بندے کی ہر چیز اللہ کی نظر میں پیاری ہو جاتی اور اس پر بندے کو اجر ملتا ہے اس لیے حدیث پاک نے فرمایا کہ امرعین میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تبلو تم ہر گمراہ نہیں ہوگے ان تمستک تم بہما اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کتاب اللہ و سنت نبی ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت تو معلوم ہوا کہ ہمیں نبی اسلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے ہر کام اسی سنت کے مطابق کرنا ہے پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں تو یہ مشابہت نبی السلام کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جایا کرتا تھا چھوٹا بچہ تھا تو راستے میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی وہ جب کبھی مجھے دیکھتی تو مجھے اپنے گھر بٹھاتی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی اور جب واپس آنے لگتا تو روپیہ دو میرے ہاتھ میں بھی دیتی کہ کوئی چیز لے کے کھا لینا اور بڑی پیار محبت سے واپس کرتی وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کئی کئی کئی دنوں کے بعد اس کے گھر چلا جاتا لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ یہ بڑی اما مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے کہنے لگے ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا اما آپ مجھ سے آخر اتنا پیار کیوں کرتی تو اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگی بیٹا پیار اس لیے کرتی ہوں کہ ایک میرا بیٹا تھا جو جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا اور تمہاری شکل بالکل میرے اس بیٹے کے مطابق جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے میں اسے بھی کھانا کھلایا کرتی تھی تو جب میری محبت جوش مارتی ہے تو میں پھر تمہیں اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتی ہوں میں یوں سمجھتی ہوں جیسے میں اپنے اسی بیٹے کو کھانا کھلا تو اگر بیٹے سے مشابت رکھنے والا بچہ بھی ماں کو اچھا لگتا ہے اسی طرح جو آدمی نبی الاسلام کے ساتھ مشابت اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمان تو اس لیے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے دونوں طرح کے فائدے ہمارے ہیں سنت پر عمل کرنے میں نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنتیں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں ان سنتوں کو پڑھ کر اپنانے کی ضرورت ہے پھر دیکھیے قدرت کی طرف سے کیسے رہنمائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو ان کو برانڈ کا بڑا کئی دفعہ چسکا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی خاص کمپنی کی کوئی چیز پسند ہے تو وہ کہیں گے بس مجھے یہی چاہیے اس کو کہتے ہیں برینڈ لوئلٹی قیامت کے دن بھی یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ بس مجھے وہ عمل چاہیے جس پر میرے محبوب کی سنت کی مور لگی ہوئی اس کے علاوہ جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دیں گے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں ہر کام میں سنت نظری کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق حاصل کرتے اور یہ کام مشکل نہیں ہے کام بہت آسان ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو دنیا آخرت میں عزتیں ملتی ہیں ہمارا یہ نقصدیہ سلسلہ اس کے مشائق کا یہ فرمان ہے کہ انسان اگر محنت کرے اور ساتھ اتباع سنت کو اختیار کرے تو کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جلدی نگرانی بنا دیتے ہیں اس کا دل بہت جلدی نگرانی بن جاتا اور حکم یہ دیا کہ من تمسا سنتی ان فساد امتی شہید جس نے نبی الاسلام کی سنت پر عمل کیا ایسے وقت میں جب کہ وہ سنت چھوڑی جا رہی تھی اس کو سو شہیدوں کا اجر جراث بتا پانا ہے تو ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر سو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس لیے ہمارے رکھوندیہ سلسلہ میں اتباع سنت پر بہت زور دیتے ہیں اچھا اب یہ بات میں رکھے ہیں کہ کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں مثلا پانی پینے تو بجائے ایک سانس میں پینے کے بہتر نہیں ہے کہ تین سانس میں سنت کے مطابق پی لے پانی تو پینا ہی ہے سنت کے مطابق پی لیں گے تو مفت کا جائے کھانا تو کھانا ہی ہے لیکن سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے کھا لیں گے تو ہمیں تو اس لیے نبی اسلام کی مبارک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ مراقبہ کر لیجیے